بسم الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وسلام وسلم عالیہ سید المبیا ومرسلیم والی وساحبی اجمعین بعد باب فضل الوضو آج کے سبق میں جو روایات اور جو آیات پیش کی جا رہی ہے اس کا تعلق وضو سے ہے شریعت متحرہ نے کچھ عبادتوں میں وضو کو لازم قرار دیا نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی مس مصحف یعنی قرآن کریم کو پکڑنا بغیر وضو کے نہیں ہوتا جنازے کی نماز بغیر وضو کے نہیں ہوتی طواف کے لیے وضو واجب ہے تو کچھ عبادتوں کے لیے حق جل مجدہو نے وضو کو واجب قرار دیا لازم قرار دیا ضروری قرار دیا فرض ہے اس کے لیے اور کچھ عبادتوں کے لیے وضو کو سنت قرار دیا رات میں وضو کر کے سونا سنت ہے اولا اور بہتر ہے دعاؤں کے موقع پر وضو کا ہونا اولا اور بہتر ہے سنت ہے تو کچھ عبادتوں کے موقعوں پر وضو کو سنت قرار دیا گیا اور کچھ عبادتوں میں وضو کو فرض اور واجب قرار دیا گیا وضو بھی ایک عبادت ہے کے وضو کو نیت کے ساتھ کیا جائے ویسے بلا نیت کے اگر کوئی ہاتھ منہ دھو لیتا ہے تو اس کو وضو نہیں کہتے اور نہ اس پر کوئی ثواب ہے اب ایک بہت بڑا مسئلہ ائمہ کے درمیان اختلاف والا ہے کہ وضو کے اندر نیت کا مسئلہ جمہور علماء یعنی امام شافی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک امام احمد ابن حنبل اور بہت سارے محدثین فرماتے ہیں کہ وضو سے پہلے نیت واجب ہے ضروری ہے اس کے بغیر وضو ہی نہیں ہوگا اور احناف کا مسلک یہ ہے کہ وضو سے پہلے نیت سنت ہے نیت کریں گے تو بہت ہی بہتر ہے لیکن اگر نیت نہیں بھی کی تو وضو ہو جائے گا یعنی نماز آپ کی اس کے لیے جائز ہو جائے گی اس وضو سے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں اس وضو سے آپ قرآن کریم کو پکڑ سکتے ہیں کوئی حرض نہیں لیکن اس کے مسائل اور اس کے دلائل وہ سب مدرسے کی بحث ہیں میں اپنے کام کی ایک بات عرض کر دوں اس چکر میں پرے بغیر کے فرض ہے یا سنت ہم اتنا جانتے ہیں کہ بہرحال فیا کا قول بھی سنت کا رہا اور جب سنت کا رہا ہے تو اس صورت میں ہمیں وضو سے پہلے نیت کر لینا چاہیے فقایا احناب میں بہت سارے فقہ نے اس مسئلے کو لکھا ہے ہمارے احناب کی کتاب ہے نور لزہ اس کتاب میں اللہ مشرم بلالی حنفی رحمت اللہ علی یوں فرماتے ہیں کہ اختلاف ائمہ سے بچنے کے لیے تم وضو کر لو تو اولا ہے بہتر ہے انیت کر لو تو اولا اور بہتر ہے بہرحال نیت کرنا چاہیے وضو سے پہلے یہ سنت ہے اور یقیناً سنت کا ثواب ملے گا پھر یہ کہ وضو ایک عجیب و غریب عبادت ہے کچھ مسائل کے اندر حق تعالی نے وضو کے توتنے کا حکم دیا پیشاب کے نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے پخانہ سے وضو ٹوٹ جاتا ہے خون کے نکلنے سے بدن کے کسی حصے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے نماز میں اگر کسی نے کہا لگایا کہا کا معنی ہوتا ہے اتنے زور سے ہنسا کہ منہ پورا کھل گیا اور اندر تک جیسے نظر آتا ہے اس کو کہا کہاں کہا جاتا ہے اگر کسی نے نماز میں ایسا ہنسا تو اس کی نماز بھی ٹوٹ گئی اس کا وضو بھی ٹوٹ گیا ہنسنے کی تین قسمیں ہیں ایک تبسم ہے تبسم کا معنی ہوتا ہے تھوڑے سے ہونت کھلے جس کو ہم کہتے ہیں مسکرانا اگر نماز میں یہ کیفیت ہوئی تو نہ نماز توتی نہ وضو توتا اور اگر اس نے زہد کیا زہد کا معنی ہوتا ہے ہاتھ بھی کھلے دانت بھی کھلے تو اس سے نماز توتی وضو نہیں توتا اور اگر اتنے زور سے ہنسا کہ پورا منہ کھل گیا کہا جس کو کہا جاتا ہے تو پھر نماز بھی گئی وضو بھی گیا بہرحال بدن سے ناپاکی کے نکلنے کی بنیاد پر وضو ٹوٹ جاتا ہے پھر ایک بات اور یاد رکھیں کہ شریعت کے ہر مسئلے میں حکمت کو جاننا یہ ہماری بے عقلی ہے عجیب و غریب ہماری ذہنیت یہ ہو چکی ہے کہ مولانا شریعت نے یہ مسئلہ بتایا اس میں کیا حکمت ہے مولانا شریعت نے یہ مسئلہ بتایا اس میں کیا حکمت ہے ہر مسئلے میں حکمت کو جاننا بہت ہی مشکل ہے اور ہماری بے عقلی ہے اور پھر احکم الحاکمین ایک بہت بڑی ذات ہے اور ہماری عقلیں محدود ہیں ظاہر سی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بیان کردہ مسائل میں ہر مسئلے میں ہم حکمت کیسے سمجھ سکتے ہیں اب جب مسائل کو ہم حکمت پر ہی رکھیں گے تو بے عقل انسان حکمت کے نہ سمجھنے کے اوپر کیا اس مسئلے کا انکار کر دے گا پھر تو بہت ساری باتیں ہیں کہ جو عقل میں آنے والی نہیں ہے پھر اس کا انکار کر دیا جائے پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ حکمت تلاش کرتے کرتے ایک وقت وہ آ جائے گا کہ وہ اللہ کا بھی انکار کر بیٹھے گا کہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اللہ ہے کبھی شیطان وسوسہ یہ ڈال دے گا کہ اب تعالیٰ نے جنت کہاں بنائی جہنم کہاں بنائی اس لیے شریعت کے ہر مسئلے میں حکیم الامت حضرت اقدسانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ شریعت کے ہر مسئلے میں حکمت کو تلاش کرنا یہ ہماری بے عقلی ہے ہاں، علماء نے کوشش کی ہے بیان کرنے کی حکمتوں کو لیکن ضروری نہیں ہے کہ تمام مسائل کی حکمت ہمیں معلوم ہی ہو جائے کینیڈا میں رمضان المبارک میں میں کسی اور مسجد میں تھا اور مفتی سعید صاحب پالن پوری برکا تم بھی وہاں تشریف لائے تھے وہ اور مسجد میں تھی تو میں وہاں ملنے کے لیے گیا تھا تو مفتی صاحب کو کسی نے سوال کیا کہ حضرت دن کی نمازوں میں آہستہ کراط کیوں رکھی اور رات کی نمازوں میں زور سے کراط کیوں رکھی یعنی مغرب عشاء اور فجر میں زور سے کراط اور دن کی نمازوں میں یعنی زہر عصر میں آہستہ کراط تو مفتی صاحب نے فرمایا کہ تو نے جو سوال کیا ہے یہی سوال ایک تابعی نے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو کیا تھا اور بخاری شریف میں یہ روایت ہے حضرت ابو حریرا کو ایک سوال کیا تھا تو حضرت ابو حریرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی ہم اس سلسلے میں کچھ نہیں جانتے ہم نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا بس سیدھا سیدھا مسئلہ ہم نے اپنے نبی کو صحاب کرام حکمتیں تلاش نہیں کرتے تھے وہاں تو ایک ہی مسئلہ تھا ہمارے محبوب نے کیا ہے ہم کریں گے حکمتیں وہاں تلاش کی جاتی ہے جہاں محبتوں میں کمی ہوتی ہے کوئی کسی کا دیوانہ ہو اور وہ سامنے والا کوئی بات کہے تو وہاں کوئی حکمت تلاش نہیں کرتا وہاں تو بس یہی کہہ دیتا ہے کہ میرے محبوب نے حکم دیا ہے میں کروں گا چاہے حکمت سمجھ میں آوے یا نہ آوے مجنو سے خون مانگا لیلا نے تو یہ نہیں پوچھا کہ تو خون کو کیا کرے گی بلکہ اوپر سے وہ یہ کہنے لگا کہ کس جگہ کا خون مانگا ہے مجھے نہیں پتا اس لیے ہر عضو کا خون دیتا ہوں تو جہاں محبت کی کمی ہوتی ہے وہیں پر حکمتوں کی تلاش ہوتی ہے جہاں محبت ہوتی ہے وہاں محبوب کی اداؤں پر قربان ہونا ہوتا ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک تابعی نے اسی طرح سوال کیا تھا کہ حضرت ایسا کیوں تو ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نہیں جانتے ہم نے تو اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کرتے دیکھا اس لیے ہم دن کی نمازوں میں آہستہ اور رات کی نمازوں میں زور سے پھر مفتی سعید صاحب نے اس سے کہا کہ اب تو سن لے میں نے یہ حدیث تو تجھے بتا دی اب تو سن لے میں ابو ہریرا سے بڑا عالم نہیں جب ابو ہریرا نے نہیں بتائی تو میں کیا تجھے بتاؤں حکمت میں ابو ہریرا سے بڑا عالم نہیں اور جس تابعی نے سوال کیا تھا حضرت ابو ہریرا کو اس سے زیادہ تو عقل مند نہیں تو تیری سمجھ میں کیا آئے گا بہرحال میں یہ کہہ رہا اگرچہ علماء نے اس میں حکمتیں کچھ لکھ کی ہے شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علی نے ایک حکمت لکھی ہے دن کی نمازوں میں سر کیوں اور رات کی نمازوں میں جہر کیوں حکمت لکھی ہے لیکن حکمت یاد رکھیں کسی مسئلے کی دلیل نہیں ہوتی ہے یہ نہیں ہے کہ یہ حکمت ہے یہ اس کی دلیل ہو گئی دلائل اور چیز ہے مسائل اور چیز ہے پھر کسی بھی مسئلے میں قوت جو ہوا کرتی ہے وہ دلائل سے ہوتی ہے پچاس بے وقوف جمع ہو کر کے کسی مسئلے کو بیان کر دیں ان بے وقوفوں کے بیان کرنے سے وہ مسئلہ نہیں بنے گا مسئلہ مضبوط ہوگا دلیل سے قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے محدث گزرے ہیں میں کہا آپ کو ایک عجیب و غریب بات سناؤں قاضی ابو الولید باجی مالکی رحمت اللہ علیہ ایک بڑے محدث گزرے ایک روایت جب ان کے سامنے آئی کہ ہدیبیہ میں جو صلح ہوئی تھی اس صلح میں اللہ کے نبی علیہ السلاۃ والسلام نے لکھوایا کہ میں محمد رسول اللہ تو مکہ والوں نے کہا کہ ہم آپ کو رسول اللہ نہیں مانتے اگر رسول اللہ مانتے تو یہ جھگڑا ہی کیوں تھا اس میں لکھو محمد ابن عبداللہ رسول اللہ نکالو بہرحال وہ نامہ جو ہے وہ کس نے لکھا قاضی ابو الولید کی اپنی رائے یہ ہیں کہ اللہ کے نبی نے لکھا اس لیے کہ روایت میں ہے تو زمانے کے علماء نے بڑا شور کیا کہ کائی صاحب کیا کہہ رہے ہیں اللہ کے نبی تو امی تھے لکھنا پڑھنا تو جانتے نہیں تھے اور قرآن خود اس کے اوپر گواہ ہے ماکن تتلو من کتاب ولا تخت ہو بے امین کئی دل پیغمبر ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا ورنہ تو لوگ شک میں پڑیں گے کہ تو لکھنا پڑھنا جانتا تھا اس لیے قرآن تو بنا کر لایا ہے ہم نے آپ کو لکھنا پڑھنا نہیں سکھایا اب بڑا شور ہوا بڑا ہنگامہ ہوا بادشاہ وقت نے قاضی ابو الولید کو بھی اپنے دربار میں بلایا اور علماء کو بھی بلایا اس پر بحث چلی اس زمانے کے ایک بہت بڑے عالم تھے علامہ تقی الدین صبح کی رحمت اللہ علیہ یہ بھی بڑے محدث تھے قاضی ابو الولید نے مجمع میں بادشاہ کے سامنے اپنے دلائل دیے جو کچھ دلیل دینا تھا اور دلیل میں یہ دیا کہ حضور ابتدان لکھنا پڑھنا نہیں جانتے تھے جب لیکن لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ آپ امی ہیں تو اس کے بعد بہت ممکن ہے اللہ نے آپ کو سکھا دیا ہو اس پر فرمایا بتاؤ تم میری رائے سے تائید کرتے ہو کہ نہیں تم میری رائے سے تائید کرتے ہو کہ نہیں تم سب سے رائے لے رہے ہیں تو صرف دو عالم نے تائید کی باقی سب نے نفی کر دی علامت تقی الدین سبکی رحمتہ اللہ علیہ جو زمانے کے بڑے محدث تھے بڑے عالم تھے ان کے پاس یہ مسئلہ پہنچا تو انہوں نے فرمایا المسائل بالدلائل لا بے کثرت ال مسئلہ معید ہوتا ہے مضبوط ہوتا ہے دلیلوں سے افراد اور فرد سے نہیں میجورٹی سے نہیں آج کل ہمارا حال یہی ہے کہ پچاس بے وقوف جمع ہو جاتے کوئی فیصلہ کر لیتے ہیں خیر میں یہ کہہ رہا تھا کہ علماء نے حکمتیں ضرور بیان فرمائی ہے لیکن ان حکمتوں کے اوپر شریعت کا مدار نہیں ہے اصل شریعت کا مدار یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے بس سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ اللہ اس کے رسول کا حکم ہے ہم اسی پر عمل کرتے تو دن کی نماز میں سر کیوں اور رات کی نماز میں جہر کیوں شاہ ولی اللہ صاحب رحمت اللہ علیہ نے حکمت بیان کی ہے فرمایا کہ اصل نماز کی فرضیت تو مکے سے ہوئی تھی اور مکے میں دشمنان اسلام بہت تھے اور زور سے قرآن پڑھنے کو وہ برداشت نہیں کرتے تھے اور جب زور سے قرآن پڑھا جاتا تو وہ لوگ نبی کو تکلیف پہنچاتے اس لیے دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھنے کو کہا اور مغرب کی نماز میں وہ لوگ اپنے مکانوں میں کھانے پینے میں ہوتے ہیں اور عشاء اور فجر میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں تو رات میں اگر زور سے قرآن پڑھا جائیں تو کوئی حرض نہیں اس لیے رات کی نمازوں میں جہر رکھا اور دن کی نمازوں میں سر رکھا اب بعد میں مکہ کا کفر تو ختم ہو گیا لیکن شریعت نے بہرحال اس مسئلے کو اسی طرح باقی رکھا کہ دن کی نمازوں میں آہستہ پڑھتے رہیں اور رات کی نمازوں میں زور سے پڑھتے رہیں یہ حکمت لکھی ہے لیکن میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہر مسئلے میں حکمت کو تلاش نہیں کرنا چاہیے یہ ہماری بہت بڑی بے عقلی ہے تو شریعت متحرہ نے وضو کا جو مسئلہ رکھا ہے خصوصاً نماز سے پہلے اور بھی عبادات کے شروع میں ہے لیکن نماز سے پہلے اس کے بڑے فضائل ہیں اور وضو سے متعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت کچھ باتیں ارشاد فرمائی ہے پہلے تو سب سے پہلے آیت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا عام تم صلاحت فخو وجو حکم وکم المراف ایمان والو جب تم نماز کا ارادہ کرو تو تم اپنے چہرے کو دھو اور تمہارے ہاتھوں کو کوہنیوں سمیت دھو اور تمہارے سر کا مساح کرو اور تمہارے پاؤں کو تخنوں تک دھو یہ چار فرض ہے اس کے علاوہ جو ہیں وہ سب سنت ہے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا یہ سب سنت ہے البتہ یہ چار فرض ہیں اور ان فرائض میں اگر کمی رہی تو وضو نہیں ہوگا یہ مسلم مسئلہ ہے کہ ان فرائض میں اگر کمی رہی تو وضو نہیں ہوگا وہ ان کنتم جنوبن فتو اور اگر تم حالت جنابت میں ہو تو اچھی طرح پاکیزگی حاصل کرو یعنی غسل کرو جنابت کی حالت میں غسل فرض ہے وَإِن ان کن تم مرض اولا سفر اوجا عہد من کمنگ اولا مستمنسا فلم فَلَمْ مان فتحم فَتَيَمَّمُوا سعید ان طیبہ بے وجوہ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو یا تم استنجا سے آئے اوجا عہد من کو من الغ تم استنجا سے آئے اولا مستم النساء یا تم نے جمع کیا بیوی سے ملاقات کر لی اور تمہیں پانی نہیں مل رہا ہے ظاہر سی بات ہے کہ وضو کرنا ہے غسل کرنا ہے یعنی اگر جمع کیا ہے تو غسل ہے استنجا کیا ہے تو وضو ہے اور پانی نہیں مل رہا ہے تو تم کیا کرو گے فرمایا فتح ممو سعید طیبہ پاک مٹی پر تیمم کر لینا شریعت نے ہمارے لیے وسعت دی اور یہ عجیب و غریب اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس امت کے لیے عنایت ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے خاص طور پر اللہ نے پانچ چیزیں عطا فرمائی اگلی امتوں کو نہیں ملی تھی ان میں سے ایک چیز یہ تھی کہ ان کی نمازیں مسجد کے بغیر نہیں ہوتی تھی ہماری نمازیں ہم جہاں پڑے ہو جائے گی ان کی نمازیں بغیر وضو کے نہیں ہوتی تھی ہماری نمازیں تیمم سے بھی ہو جائے گی مٹی پر دو ہاتھ مال لو اور ہاتھ مار کر اپنے چہرے پر پھیل لو اور اپنے دونوں ہاتھوں پر پھیل لو فرمایا تیمم سے بھی نماز ہو جائے گی یہ سمت کو اللہ نے خاص عطا فرمایا اور یہ بھی ملا بڑے عجیب طریق پر تیمم کا مسئلہ بڑے عجیب طریق پر ملا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہے کہ ایک سفر میں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھی اور رات میں اللہ کے نبی نے چلنے کا حکم دیا اور میں قضائے حاجت کے لیے گئی اور میری بہن اسما کے پاس سے میں ہار مانگ کر لائی تھی اور وہ ہار گم ہو گیا استنجا میں گئی اور ہار گم ہو گیا میں آئی تلاش کرنے لگی ہار نہیں ملا میں نے اللہ کے نبی سے فرمایا کہ اللہ کے ابھی ہار گم ہو گیا موتیوں کا تھا سرخ موتیوں کا لال موتیوں کا تو حضرت نے فرمایا اچھا تلاش کرو کچھ لوگوں کو فرمایا کہ بھائی دیکھو عائشہ کا ہار گم ہو گیا ہے تلاش کرو اب ادھر لوگ ہار تلاش کر رہے ہیں اور اس موقع پر اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران مبارک پر اپنا سر مبارک رکھ کر سوئے ہوئے ہیں اور فجر کی نماز کا وقت ہو گیا اور پانی ہے نہیں نہ صحابہ کی چھاگلوں میں پانی ہے مشکیزوں میں پانی ہے نہ وہاں پانی ہے اور فجر کی نماز کا وقت ہے نماز کا مسئلہ بڑا تیرا ہوتا جا رہا ہے کہیں قضا نہ ہو جائے جیسے جیسے وقت گزرتا ہے نہ تو لوگوں کا پارا بھی اوپر چڑھتا جاتا ہے دنیا کا دستور ہے ہم دنیاوی مسائل میں بہت سمجھ سکتے ہیں کہ کسی نے ہم کو وعدہ کیا ہو کہ ہم آپ کو فلاں وقت میں ملیں گے اور آپ کے پاس سے اتنا مال خریدیں گے اور وقت آیا اور وہ نہیں آیا تو ہمارا پارا اوپر جاتا ہے وہاں دین کا مسئلہ تھا تو صاحب کرام گرم ہوئے سدی کے اکبر سے کہا کہ دیکھو تمہاری بیٹی کی وجہ سے آج ہماری نماز کا مسئلہ ہو جائے گا صدیق کو بڑا غصہ آیا وہاں پہنچے جہاں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ تھی خود امی جان کہہ رہی ہے کہ ابا جی تشریف لائے اور زبان سے جو بولنا تھا ابا جی نے مجھے خوب بولا خوب نہ تھا لیکن اس طرح بول رہے تھے کہ حضور کی آنکھ نہ کھلے اور فرمایا کہ غصہ جب بڑھتا چلا گیا ابا جی کا تو سدی کے اکبر نے میرے کوکھ میں یوں زور سے چابی دی ایسا فرماتی ہے کہ یہاں زور سے چابی دی چیتی دی حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں اس لیے نہیں ہر رہی تھی کہ نبی علیہ السلام کہیں بیدار نہ ہو جائے اللہ کے حبیب کی آنکھ نہ کھل جائے امام بخاری نے اس سے مسئلہ ثابت فرمایا کہ نکاح ہو جانے کے بعد بھی اگر بچی کا کوئی قصور ثابت ہو تو باپ تنبیہ کر سکتا ہے یہ نہیں کہ نکاح ہو گیا تو کچھ کہہ نہیں سکتا ہے اگر بچی کا قصور ہے تو بچی کو کہنا چاہیے لیکن بہرحال حضرت کی آنکھ کھل ہی گئی حضرت اٹھے تھے فرمایا ابو بکر کیا بات ہے فرمایا یا رسول اللہ نماز کا مسئلہ ہے سب کا اور اس کے ہار کی وجہ سے مسئلہ تیرا ہو گیا ہے ہار مل نہیں رہا ہے پانی ہے نہیں فجر کی نماز کہیں قضا نہ ہو جائے یہ بات چل رہی تھی کہ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وہی کے آثار شروع ہوئے حضرت سو گئے جو کیفیت ہوتی تھی اور چادر اول لی اور تھوڑی دیر کے بعد حضرت اٹھے ابو بکر وہیں تھے اور مسکراتے ہوئے اٹھے اور فرمایا حق تعالیٰ نے میرا مسئلہ حل کر دیا میری امت کے لیے اور اللہ نے یہ آیت اتاری اور ارشاد فرمایا کہ اگر تمہیں کہیں پانی نہ ملے تو اس موقع پر تیمم کر لینا میں تیمم والی نماز کو بھی قبول کر لوں گا یہ آیت اس وقت اتری حضرت نے تیمم کا حکم دیا نماز پڑھی گئی اب کچھ صحابہ مارے خوشی کے مبارکبادی دینے آئے صدیق اکبر کو کہ ابو بکر تمہارے خاندان کی وجہ سے تو امت کو بہت کچھ ملا انہیں کی بدولت تو تیمم ملا فرمایا تمہارے خاندان کی وجہ سے تو ہمیں بہت کچھ ملا حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے حضرت ماں زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہاں تو ابھی برا کہہ رہے تھے اور کہاں ابھی یہ کہنے آئے کہ بہت کچھ ملا ابھی تو سدی کے اکبر کو کیا کیا کہہ رہے تھے نماز پڑھی گئی وہاں جو اتنی بہتی تھی اس اونتنی کو اٹھایا تو اسی کے نیچے ہار پڑا ہوا تھا اب اللہ یہ بھی وہی اتار سکتا تھا کہ یہ اونتنی اٹھاؤ اس کے نیچے ہار پڑا ہے اور جلدی ہار لو اور چلو آگے اور پانی آئے گا آگے وہاں جلدی جا کر نماز یہ بھی تو اللہ تعالیٰ جبریل کو بھیج کر کہہ سکتا تھا لیکن ایسا نہیں کیا بلکہ آیت تیمم اتاری اور تیمم کی آیت اتارنے کے بعد وہ نماز کا مسئلہ حل ہو گیا اور اس کے بعد اتنی کے نیچے سے ہار ملا تو ہار تو وہی تھا لیکن اس بہانے پر اللہ اس امت کو نوازنا چاہتا تھا حقیقت یہ ہے کہ جب کسی کا رونا ہوتا ہے نا تو اس رونے پر اللہ نوازتا ہے عائشہ کے رونے پر اللہ نے امت کو نوازا ایسے کئی واقعات احادیث میں ملیں گے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ شوہر نے کہہ دیا کہ تو میری ماں کی طرح ہے حضرت خولا رضی اللہ تعالی عنہ نے پردہ لیا چادر اوری اور حضور کی خدمت میں یا رسول اللہ میرے شوہر نے مجھ کو کہہ دیا کہ تو تو میری ماں کی طرح ہے زہار ہو گیا اب میرا کیا حکم حضرت نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی حکم نہیں آیا تو اب فیصلہ فرمایا ہمارے عرب میں قانون یہ ہے کہ اگر اس طرح کوئی بولتا ہے تو طلاق اس لیے تمہاری طلاق کا فیصلہ کرتا ہوں حضرت خولا نے کہا کہ اللہ کے حبیب طلاق کا فیصلہ نہ فرمائے کوئی فدیے کا فیصلہ فرمائے اس لیے کہ میرے بچے چھوتے ہیں اولادی صغار بچے چھوتے ہیں اور شوہر سے بڑی محبت ہے اور میرا مکان نہیں ہے میرے ماں باپ نہیں ہے میں کہاں جاؤں گی ان معصوموں کو چھوڑ کر کوئی اور فیصلہ فرما دے آپ کوئی فدیا ودیا لینا ہو کچھ دینا ہو نے فرمایا میرے قرآن میں کوئی فیصلہ نہیں عرب کا قانون طلاق کا ہے تو خولا کو اللہ پر یقین تھا حضور کو یوں کہہ کر گئی حضرت آپ سے مسئلہ نہیں حل ہوتا میں اس کو سناؤں گی گھر گئی دو رکعت نماز پڑھی یقین تھا نا آج ہمارا یقین ہی اللہ سے ختم ہو گیا وہاں دو دو رکعت سے اپنے مسائل کو حل کر لیا کرتے تھے اور ہماری دس دس رکعتوں سے بھی دو روتی اور دو بوتی کے مسئلے حل نہیں ہو رہے گھر گئی دو رکعت نماز پڑھی اور دو رکعت نماز پڑھ کر اللہ سے کہا کہ اللہ میں نبی کے پاس گئے میرے شوہر نے ایسا کہہ دیا ہے زہار ہو گیا ہے اب کیا مسئلہ نبی تو کہہ رہا ہے کہ طلاق اور میں کہاں جاؤں گی میرے بچے چھوتے ہیں میرے شوہر کو محبت ہے میرا مکان نہیں ادھر دعا سے فارغ ہو رہی ہے اور ادھر نبی پر آیت اتر رہی ہے لقد سمی اللہ قول اللتی تجا دل و کفی زو جہا ہا بتش اللہ اللہ یسما ان اللہ سمیع بصیر البتہ تحقیق کہ اللہ نے سن لی اس عورت کی بات کو جو پیغمبر تجھ سے ابھی لڑ رہی تھی تجا و کفی زو جی آپ نے شوہر کے باب میں تشتقی اللہ اور یہ کہہ کر گئی کہ میں اللہ سے کہوں گی یسما تحاو و اور اور پیغمبر اللہ نے تیری اور اس کی بات کو خوب سنا و اللہ سمیع بصیر بڑا ہی سننے والا اور بڑا ہی دیکھنے والا ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ اگر تیری امت کی ایک عورت اس طرح کے مسائل میں طلاق پسند نہیں کرتی بلکہ فدیے کو چاہ رہی ہے تو چل میں تیری امت کی اس چاہت کے مطابق مسئلے کو اتار دیتا ہوں ولدین بلدینظاہر امنس ثم اردون علما کالو فتح الرقب من قبل تماشا فرمایا پیغمبر میں بھی یہی مسئلہ اتار رہا ہوں کہ اب طلاق ولاق کا مسئلہ نہیں ہوگا اگر کوئی اپنی بیوی کو اس طرح کی بات کہہ دے تو اس صورت میں کفارہ دے دینے سے عورت حلال ہو جائے گی تیری امت کی چاہت ہے نا تو میں اسی طرح کا مسئلہ اتار رہا ہوں اللہ نے اسی طرح کا مسئلہ اتارا تو عورتوں کے رونے پر جب اللہ نے امت کے مسائل کو حل کیا ہے ظاہر سی بات ہے اگر مرد بھی سچائی اور صدق دل سے اللہ سے روئے گا اللہ ضرور اپنے گھروں کے مسائل کو حل کرے گا کاروبار کے مسائل کو حل کرے گا اولادوں کے مسائل کو حل کرے گا شرط یہ ہے کہ ہمیں اپنے رب پر یقین ہونا چاہیے اور ایسے مانگے اپنے رب کے سامنے ایسے مانگے کہ واقعتاً اس کے علاوہ ہم جس وقت دعا کریں تو پورا خیال یہ ہو کہ اللہ تیرے علاوہ میرا کوئی نہیں بس تو ہی میرے کام بنانے والا ہے کارساز ہے اگر اس طرح پر ہم مانگیں گے اللہ یقیناً کام بنائے گا تو اس آیت میں جو تیمم کا مسئلہ آیا بہرحال اس طرح کے کئی مسائل ہیں روایات میں اب اس کے بعد جو روایات نقل فرما رہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سمیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان امتی یدعون یوم القیامت غرم محجلین من آثار الوضوع فمن استطاع منکم ان یطیل فلیف فلیفعل متفق علیہ روا البخاری و مسلم ابو ریرا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے میں نے سنا قیامت کے دن میری امت بلائی جائے گی غرم محجل کے عنوان سے یعنی وضو کی وجہ سے میری امت کے اعضا چمکتے ہوں گے من آثار الوضو فمن استطاع امین اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو تم میں سے یہ چاہتا ہوں کہ تمہارے اعضا خوب چمکے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے دھونے کو لمبا کرے خوب دھوئیں اچھی طرح دھوئیں دوسری روایت میں بھی اسی طرح قریب قریب کا مضمون ہے مسلم شریف کی کہ مومن آزا کو جتنا دھوئے گا حق تعالی وہاں تک کے زیورات جنت کے اس کو پہنائے گا اور یہ عجیب و غریب ایک فضیلت ہے وضو صرف اس امت میں نہیں ہے وضو تو اگلی امت میں بھی تھی سارا علیہ السلام جو ہے ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام کی بیوی حضرت ابراہیم علیہ السلاۃ وسلام سارا کے ساتھ جا رہے اور ایک بستی سے گزر ہوا اور بستی کا بادشاہ ظالم تھا اور بہت بری عادت تھی اس کو اور وہ عادت یہ تھی کہ وہاں سے گزرنے والی عورتوں کو پکڑ کر وہ اپنی خواہشات پوری کرتا تھا تو سارا علیہ السلام کو پکڑ لیا جب یہ قریب ہوا ہے تو روایت میں یوں آیا ہے کہ حضرت سارا علیہ السلام نے وضو فرمایا اور وضو کر کے دو رکعت نماز پڑھی اور اللہ سے کہا اللہ بری نظر سے آیا ہے یہ بری نظر سے آیا ہے بس تو اس کی پکڑ کر بخاری شریف میں روایت ہیں کہ جیسے ہی وہ قریب آیا وہ کھڑا ہی نہیں ہو پایا بلکہ وہ گر گیا تو حضرت سارا علیہ السلام نے پھر دعا فرمائی کہ رب کریم اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ میں نے مارا یہ اللہ تو اس کو شفا دے تو شفا بھی مل گئی پھر کم وقت بری نیت سے کھڑا ہوا پھر دعا فرمائی پھر وہ گرا پھر دعا کی پھر وہ اچھا ہو گیا تو وہ پکڑنے والوں کو یوں کہنے لگا اپنے نوکر اور خدام کو کہ تم انسان پکڑ کر لائے ہو یا جنات پکڑ کے لائے ہو یہ تو کوئی جن معلوم ہو رہی ہے انسان معلوم نہیں ہو رہا اس روایت میں ثابت ہے کہ سارا علیہ السلام نے وضو فرمایا معلوم ہوتا ہے وضو تو اگلی امتوں میں بھی تھا لیکن وضو کی بنیاد پر اعضا کا چمکنا پیشانی کا چمکنا ہاتھوں کا چمکنا یہ خصوصیت ہے اس امت کی یہ اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس امت کو عطا فرمایا اسی لیے بہت مفسر روایت حضرت امام نووی رحمت اللہ علیہ نے نقل فرمائی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقبرہ حضرت قبرستان میں تشریف لائے فقال آپ نے فرمایا قبرستان والوں کو السلام علیکم دار قوم مؤمنین اے مسلمان قوم جو تم یہاں سوئے ہو تم پر سلام ہو اللہ کی طرف سے ان شاء اللہ کم لاحقن اور ہم ان قریب ملنے والے ہیں تم سے یہ سلام قبرستان میں جاتے ہوئے کرنا چاہیے اس کے بعد فرمایا ودیت تو انا قدر آئی نہ اخوانہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ میری چاہت یہ ہے کہ میں اپنے بھائیوں کو دیکھ لوں تو صحابہ نے فرمایا اولسنا اخوان ہو کا یا رسول اللہ ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں مسلم شریف کی یہ روایت ہے صحیح ترین ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں تو حضرت نے فرمایا انتم اصحابی تم میرے صحابہ ہو تو بھائی کون اخوان الدین المیات باد میرے بھائی وہ ہیں جو ابھی نہیں آئے بعد میں آئیں گے یعنی میں تو دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا اب جو دنیا میں پیدا ہوں گے اور مسلمان ہوں گے وہ میرے بھائی ہیں تو حضرت نے ہم کو بھائی کہا لیکن یاد رکھے اس سے صحابہ کا مقام گھٹ نہیں گیا اس لیے کہ اخوان اور بھائی کا لفظ ہم اپنی جگہ مسلم ہے لیکن صحابہ کے باب میں جو رویت نبوت ان کو حاصل ہوئی اور نبی کی زیارت جو حاصل ہوئی اور ان پر رضی اللہ عنہ کا جو پروانہ لگا ہے وہ ہمارے لیے نہیں ہے یہ مسئلہ یاد رکھنا کہیں دھوکہ نہ کھا جانا بعض لوگ اس روایت کا مطلب نہیں سمجھتے اور اپنی فضیلت بیان کر دیتے ہیں کہ ہمیں بھائی کا ایک مسئلہ میں اور وضاحت کے ساتھ بیان کروں دیکھو دنیا میں یہ مسئلہ بہت چلتا ہے کہتے حضور نے ہمیں بھائی کہا تو ہم بھی اللہ کے نبی کو اپنا بھائی کہیں یاد رکھے مسئلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنا بھائی کہا ہے بالکل روایت ہے لیکن ہمیں اس طرح کے کلمات بولنے کی ہدایت نہیں ہوتی کہ ہم بھی بھائی ہیں نہ ہم تو اللہ کے نبی علیہ السلاۃ وسلام کے مقام کو سامنے رکھ کر کلام کریں گے آپ کی ذات اقدس بہت بلند ہے بہت بلند ذات اقدس یقیناً آپ نے اپنی امت کو کہا ہے تو فرمایا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ بعد میں آئے آپ نے ان کو دیکھے نہیں تو آپ کیسے ان کو پہچان لو گے قیامت کے دن کہ یہ آپ کی امتی ہیں تو حضرت نے فرمایا پہلے ایک مثال دی ایگزامپل دیا ارائیت لو ان رجلا له خیل غر محجلا بین زہری خیل دوہمن بہمن اللہ یارف خیلہ کیونکہ وہ گھوڑوں کا زمانہ تھا اونٹوں کا زمانہ تھا حضرت نے اسی طرح کی مثال دی فرمایا ایک آدمی کے گھوڑا ہو جس کی پیشانی بھی سفید ہو اس کے پاؤں بھی سفید ہو اور کچھ آدمی کے کالے گھوڑے ہو بہمن دوہمن کالے گھوڑے ہو اور ان کالے گھوڑوں میں یہ سفید پیشانی والا خوبصورت گھوڑا میرا ہو تو میں پہچان لوں گا یا نہیں میرے اپنے گھوڑے کو ان کالے گھوڑوں میں فرما اسی طرح قیامت کے دن میں جہنم کے اندر بھی جب میرا امتی مومن چلا جائے گا تو میں ان کالوں کے اندر سے میرے مومن امتی کی پیشانی کی چمک کو دیکھ کر پہچان لوں گا کہ یہ میرا امتی ہے اس سے وضو کی فضیلت معلوم ہو رہی ہے کہ وضو بہت بڑی چیز ہے ہمیں وضو کو سنت کے مطابق کرنا چاہیے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا جب صحابہ کو کوئی سوال کرتا تھا کہ حضرت کی وضو کیسی تھی تو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال ہوا تو حضرت عثمان ندی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ اتوز بکم وضو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آؤ آؤ میں تمہیں نبی کی وضو سکھاؤں پانی لیا اور پانی لے کر پریکٹیکلی طور پر وضو سکھایا تاکہ یہ پتا چلے کہ صحیح کیفیت وضو کی کیا ہے بہت سی مرتبہ ہوتا یہ ہے کہ ہم خلال نہیں کر پاتے انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں پہنچ پاتا بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ پاؤں کا خلال نہیں کر پاتے انگلیوں کے بیچ میں پانی نہیں جاتا ہے یہ فرض کی جگہ ہے اور فرض کی جگہ پر پانی نہ پہنچنے کی وجہ سے وضو نہیں ہوگا ہمارا سنت کے مطابق ہمیں وضو کرنا چاہیے سنت کا اعلی مقام بیان کیا گیا کہ تین مرتبہ سنت کا اوسط مقام بیان کیا گیا دو مرتبہ اور فرض جس سے ادا ہو جائے وہ ایک مرتبہ مثلا اگر پانی کم ہے تو ایسے موقع پر ایک ایک مرتبہ مکمل کر لے کچھ زیادہ ہے دو دو مرتبہ اور اگر پانی زیادہ ہے تو تین مرتبہ آگے تین سے زائد مرتبہ پانی ڈالنے کو میرے نبی نے اسراف فرمایا فضول خرچی فرمائی تین سے زائد نہیں ہاں اللہ ہی کہ اگر آپ کو یہ ہے کہ تین مرتبہ پانی ڈالنے کے باوجود پانی نہیں پہنچا تو اس صورت میں آپ پانی ڈال سکتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق تو آیا ہے کہ ایک مد سے وضو فرماتے تھے ایک مد ایک مد کتنا ہوتا ہے ایک لیٹر یا اس سے کچھ زیادہ کم و بیش گیارہ سو گرام یا اتنا کچھ ہے اب ایک لیٹر پانی کتنا ہوا حضرت اس سے وضو فرماتے تھے اور جب سے یہ نل کا زمانہ چلا ہے پانی میں اتنا اسراف ہو رہا ہے کچھ نہیں ہے تو بھی باتیں نہیں کر رہے ہیں چلو تو بھی مسواک کر رہے ہیں اور پانی گر رہا ہے اور حضرت تو فرماتے ہیں کہ ولو کن تعالی نہ ہرے ولو کنت علی مائن جاری بہنے والی نہر کے کنارے پر بیٹھے ہو تو بھی تمہیں پانی میں اسراف کرنے کی ہدایت نہیں چاہے پانی بہ رہا ہے خوب ہے تمہارے پاس پھر بھی تمہیں پانی میں اسراف کرنے کی ہدایت نہیں ہے تو پانی میں اسراف نہ کریں ان لوگوں سے پوچھیں جن کو پانی نہیں مل رہا ہے ان علاقوں میں چلے جائیں جن کو پانی نہیں مل رہا ہے جو ترپ رہے ہیں ان کے ایام کیسے گزرتے ہیں ہمارے پاس پانی کی فراوانی ہے تو ہم اس میں اصراف کرتے ہیں اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے باب میں تو یہاں تک آیا کہ تین دن کے بعد کھانا اور پانی نصیب ہوا اور اس موقع پر حضرت نے فرمایا کہ اللہ اس سے متعلق بھی سوال کرے گا تو صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ اتنی بھوک اور اتنے پیاس کے بعد پانی ملا اس پر بھی سوال فرمایا لطس دن ان نعیم ہر نعمتوں سے متعلق اللہ پوچھے گا تو سنت کے مطابق وضو کرنا چاہیے خلال اچھی طرح کرنا چاہیے سر کا مسا اچھی طرح کرنا چاہیے اور حضور کا غسل کتنا ہوتا تھا بخاری شریف میں روایت ہے ایک سا سے غسل فرماتے تھے ایک سا ساڑھے تین کلو یا اس سے کچھ کم و بیس بس اتنا ہی ہے اتنے پانی سے حضرت غسل فرماتے تھے محمد ابن الحنفیہ جو حضرت علی کے بیٹے ہیں لیکن حضرت علی کی باندی سے پیدا ہوئے حنفیہ تو انہی کی طرف منسوب ہو گئے ماں کی طرف علی کے بیٹے جب یہ روایت ان کے سامنے آئی حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کو نقل کرتے ہیں تو محمد ابن الحنفیہ کہنے لگے کہ میرے تو بال بڑے ہیں اتنا پانی مجھے کافی نہیں ہوگا غسل کے لیے حضرت جابر نے کہا احمق تو اس سے زیادہ میرے نبی کے بال بڑے تھے لیکن ان کو اتنا کافی ہو جاتا تھا ہاں پھر میک اپ میں پانی ڈالتے چلے جاؤ تو کافی نہیں ہوگا کہ صابن پہ صابن استعمال کرتے جا رہے ہیں اور پانی بھی بہاتے جا رہے ہیں تب تو اور مسئلہ ہے ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اتنے میں غسل فرما لیا کرتے تھے اور تمام سنتوں کے ساتھ تو وضو کو جو ہے سنت کے ساتھ کرنا چاہیے دوسری روایت حضرت ارشاد فرماتے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب انسان وضو کرتا ہے تو وضو کے قطروں کے ساتھ اللہ گناہوں کو صاف کر دیتا ہے جیسے جیسے پانی گرتا جاتا ہے نا گنا ہمارے نکلتے چلے جاتے یہی وجہ ہے کہ وضو سے نکلنے والے پانی کے بعد میں یہ اختلاف ہے کہ یہ پانی ناپاک یا پاک عام علماء تو یہ ورماتے ہیں کہ یہ پانی پاک ہے لیکن پاک کرنے والا نہیں مطلب یہ ہے کہ ایک مرتبہ تم نے استعمال کر لیا تو اب اس استعمال کے بعد یہ پانی پاک تو ہے کپڑے پر لگا تو کپڑا ناپاک نہیں لیکن اس کو دوسری مرتبہ وضو میں استعمال نہیں کر سکتے امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا ایک قول یہ ہے کہ یہ پانی ناپاک ہے امام صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ پانی ناپاک ہے علامہ شعرانی رحمت اللہ علیہ نے میزان القبرا بڑے شافعی عالم گزرے ہیں انہوں نے امام ابو حنیفہ سے متعلق یوں لکھا ہے کہ اصل میں امام صاحب نے اس پانی کو ناپاک اس لیے کہا کہ حضرت کو اللہ تعالیٰ کشف بہت عطا کرتا تھا آپ نے ایک آدمی کو وضو کرتے دیکھا تو اس کے اس پانی کے ساتھ بڑے بڑے گناہ نکل رہے تھے تو حضرت نے جب ان گناہوں کو دیکھا گناہوں کے اثر تھے حضرت نے جب ان گناہوں کو دیکھا تو پانی کے متعلق فیصلہ کیا کہ یہ پانی نہ پاک لیکن امام ابو حنیفہ کے قول پر فتوا نہیں ہے فتوا ہمارے صاحبین کے قول پر ہے کہ یہ پانی پاک ہے لیکن دوسری مرتبہ اس کو استعمال نہیں کر سکتا پھر اس کے بعد تو امام صاحب نے دعا فرمائی کہ اللہ لوگوں کے حال کو مجھ پر منکشف نہ فرما نہ کھول تو لوگوں کے حالوں کو میرے اوپر اور ہم لوگوں کی توہ میں رہتے ہیں کہ کب لوگوں کے ویک پوائنٹ ہمیں پتہ چلے ہم لوگوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں کہ کب لوگوں کے ویک پوائنٹ کا ہمیں پتا چلے اور پھر ہم اس کو مارکیٹ میں لا کر زلیل کریں بہت بری عادت ہے بہت بری عادت ہے بہت بری عادت ہے حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ کی تین باتیں سنو بہت عجیب و غریب ہے تین باتیں حضرت جی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات باہر سے آنے والی چیز موت کے موقع پر یہیں رہ جائے گی اتار لی جائے گی اور اندر میں جو روح ہے روح کے ساتھ بننے والی چیزیں وہ تمہارے ساتھ چلے گی تو باہر کی چیزیں یہیں اندر کی چیزیں چلے گی آپ نے بہترین کپڑے پہنے گھڑی پہنی فلا پہنا سب اتار لیا جائے گا اس لیے کہ یہ باہر سے آیا اور روح پر جو محنت کی اندر میں قرآن تلاوت نماز روزہ زکات اچھے اخلاق یہ روح کے ساتھ چلیں گے حضرت کی ایک بات دوسری بات حضرت فرمایا کرتے تھے کہ امام احمد ابن حمبر رحمت اللہ علیہ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ تو نے میری پیشانی کو غیروں کے سامنے جھکنے سے بچایا ہے میرے ہاتھوں کو بھی غیروں کے سامنے جھکنے سے بچا لے بہت جامع دعا ہے اس دعا کو یاد رکھنا چاہیے اللہ سے مانگنا چاہیے اور تیسری بات حضرت جی صاحب رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اگر کسی کی توہ میں رہے کسی کے پیچھے پڑے اور اس کے ویک پوائنٹ کو تلاش کر کے بدنام کرنے کی کوشش کی تو یاد رکھو خدا تمہارے ویک پوائنٹ کو کھولنے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں بچا نہیں سکے گی کسی صاحب نے مجھے ایک عجیب بات بتائی جو واقعہ ہے واقعہ ہے واقعتن کہ چند نوجوان کسی ہوٹل میں عیاشی کے لیے گئے کسی ہوٹل میں گئے عیاشی کے لیے اور ہوٹل کے مالک سے کہا کہ عیاشی کے لیے کوئی عورت بلا لے تو اس نے سارے فوتوس جو تھے وہ سامنے رکھے جو البم میں کہ تم اس میں سے جس کو چوائس کرو گے پھر اس کے مطابق بھاؤ لگے گا اس کے مطابق تمہیں پیسے دینے ہوں گے آپ چوائس کر لیجئے تو وہ چند نوجوان تھے اور بیان کرنے والے نے قسم کھا کر کہا کہ میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ سب مسلم تھے ان کے سامنے وہ بکھیر دیا گیا اور ان فوتو کو جب دیکھا تو ایک نوجوان ایک دم سے جیسے کوئی اس کے اوپر بجلی گری ہو اس طرح سہم کر کھڑا ہو گیا اور بہت دیر تک یوں دیکھ کر آنکھوں سے آنسو بہتے رہے اس لیے کہ البوم میں جتنے فوٹو رکھے ہوئے تھے اس میں اس کی بہن کا فوٹو بھی اس کو نظر آیا واقعہ یہ بتا رہا ہے کہ تم کسی کی بیٹی اور بہن کی عزت کو لوٹنے کے لیے گئے ہو تو اب دیکھیے خدا نے تمہارے سامنے ہی مسئلہ کر کے دکھا دیا حضرت جی رحمتہ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر تم کسی کی توہ میں رہے تو پھر اللہ جب تمہیں ذلیل کرنے پر آئے گا تو دنیا کی کوئی طاقت تمہیں عزت نہیں دے سکتی اس لیے ہمیں کسی کے پیچھے نہیں پڑنا چاہیے ہمیں تو اپنی فکر کی ضرورت ہے وہ کیا کر رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے اس فکر کو چھوڑو فکر اپنی ہو کہ اللہ راضی ہو جائے بس اپنی فکر کی ضرورت ہے بہرحال وضو کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ جب آدمی وضو کرتا ہے تو وضو کے قطرات کے ذریعے سے اس کے پانی کے ساتھ اس کے گناہ اللہ تعالیٰ صاف کرتا ہے لیکن علماء نے لکھا ہے کہ کون سے گنا فرمایا سگائر چھوتے کبائر کے لیے تو اس کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے اس لیے کہ اللہ کا اصول ہے کہ کبائر جو ہے وہ بغیر توبہ کے معاف نہیں ہوتے اور فرمایا کہ وضو اس کو تہارت جو ہے پاکیزہ رہنا جو ہے مسلم شریف کی روایت ہے اتہور و شطر المان آدھا ایمان کہا گیا اس کو انسان کو پاک صاف رہنا چاہیے تہارت کے ساتھ رہنا چاہیے ناپاکی کے ساتھ نہیں رہنا چاہیے امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے احیاء علوم الدین میں لکھا ہے کہ جس آدمی کو ناپاک رہنے کی عادت ہے جان بوجھ کر ایک تو یہ ہے کہ بیچارہ بیمار ہے معذور ہو گیا لکوا پڑا ہے برین ہیمریز ہو گیا ہے کوئی دیکھنے والا ہے نہیں اور وہ تو شریعت نے اس کو معاف قرار دیا ہے اس کے مسائل اور ہیں لیکن ایک آدمی ہتھا کتا چلتا پھرتا اتتا بیٹھتا لیکن عادت پڑی ہے اس کو گندا رہنے کی تو امام غزالی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ خطرہ ہے کہ اس کو مرتے وقت کلمہ نصیب نہ ہو اور بخاری شریف کی سری روایت ہے کہ جو آدمی پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا اس کو قبر میں عذاب ہوتا ہے اللہ کے نبی کا دو قبروں سے گزر ہوا آقا نے فرمایا کہ ان دونوں قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے اور فرمایا کوئی بڑی بات کی بنیاد پر نہیں بچنا چاہتے تو بچ سکتے تھے ایک نمیمہ اور چگلی کرتا تھا یعنی دو آدمیوں کے درمیان اس کی اس کو اس کی اس کو کر کے لڑاتا تھا اور دوسرا آدمی کون تھا فرمایا جو پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا تو انسان کو پاکیزہ زندگی گزارنا چاہیے اور فرمایا کہ جب تم وضو کر لو تو وضو کے اخیر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جس نے اچھی طرح وضو کیا اسبگل وضو ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله الا فتحت له ابواب الجنه الثمانيه يدخل من ايها شاء اللہ اکبر جس نے وضو کے اختتام پر وضو ختم کر کے اشد اللہ اللہ و اشد الحمدن ابدہ رسول اس کو پل لیا یہ تو مسلم شریف کی روایت ہے اور امام ترمیزی نے آگے اور ایک بات نقل کی کہ اشد اللہ الہ الا اللہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ اللہ منت طوابین وجا من المتطہرین اے اللہ مجھے توبہ کرنے والوں میں سے بنا دے اور مجھے پاک رہنے والوں میں سے بنا دے اور اس میں حکمت یہ ہے کہ اس دعا کو وضو کے بعد اس لیے رکھا گیا کہ اللہ میں نے پانی ڈال کر اپنے ظاہر کو پاک کیا ہے اللہ میں توبہ کی بھی دعا کر رہا ہوں تجھ سے اللہ مجالنی منت طوابین میں توبہ بھی کر رہا ہوں اللہ پانی سے میں نے ظاہر کو پاک کیا میری توبہ کی وجہ سے تو میرے باطن کو بھی صاف فرما دے تو کیا ملے گا کیا ملے گا اس کے پڑھنے پر فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ جنت کے ہاتھوں دروازے اس کو اس کے لیے کھول دیے جائیں گے اور یوں کہا جائے گا تو جس دروازے سے داخل ہونا چاہے تجھے تجربہ اب کیا بوجھ پڑتا ہے اس کو پڑھنے پر اگر ہم وضو کے بعد اس کو پل لیں تو کیا بوجھ پڑ جاتا ہے ہمارے اوپر یہ ہے اصل میں سنت کے ساتھ وضو کرنے کا مسئلہ کہ ہم اس طرح وضو فرمائیں جس طرح نبی یہ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے اللہ تعالی ہم تمام کو سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائی اور اسی کے ساتھ ساتھ جو ابھی دو چار پانچ دن قبل جو سانحہ پاکستان میں پیش آیا پشاور کے اندر اور جو سو سے زائد بچوں کی جانے گئی حقیقت یہ ہے کہ اسلام اس چیز کو قطان پسند نہیں کرتا اسلام قطان اس کی اجازت نہیں دے گا بلکہ قرآن کا اعلان ہے فجزا جہنم خالدن فیحا جو آدمی کسی مسلمان کو بلا وجہ قتل کرے گا اللہ اس کو ہمیشہ جہنم میں داخل کرے گا اسلامی تعلیمات کیا ہے میں آپ کو بتاؤں اسلامی تعلیمات بخاری شریف میں روایت مل رہی ہے کہ حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل مکہ نے جب پکڑا اور حرمت والے مہینے چل رہے تھے اس لیے حضرت خبیب کو اس وقت کچھ نہیں کیا ایک مکان میں قید کر دیا باندھ دیا جب حرمت والے مہینے ختم ہوئے تو حضرت خبیب کو بتایا کہ کل تمہیں قتل کیا جائے گا جس مکان میں آپ بندے ہوئے تھے قید تھے اس زمانے میں کوئی جیل خانہ نہیں تھا اس مکان میں رہنے والی عورت اسلام لانے کے بعد اس واقعے کو بیان کر رہی ہے کہ میں نے خبیب سے اچھا قیدی نہیں دیکھا فرمایا بیریاں پڑی ہوئی ہے چاروں طرف سے سلاخیں لگی ہوئی ہے میرے مکان میں اور مکہ میں گریپس اور انگور نہیں ہے دراکس نہیں ہے اور میں نے خبیب کو میرے مکان میں بندھے ہوئے ہونے کی حالت میں انگور کھاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہ یہ انگور کہاں سے آیا فرمایا من اللہ میرے اللہ نے بھیجا میں نے اس پر ایک بات کہی کہ مریم علیہ السلام جب بیت المقدس میں ایک کمرے میں تھی اور جب زکریہ علیہ السلام جب داخل ہوئے تو فروت دیکھا مریم علیہ السلام کے پاس فرمایا انا ہادہ یہ فروٹس کہاں سے آیا تو مریم نے فرمایا من عند اللہ میرے اللہ نے فروٹ بھیجا لیکن مریم علیہ السلام تو ایک نبی کی ماں ہے عیسیٰ علیہ السلاۃ وسلام کی اور ایک نبی کی بیٹی ہے عمران علیہ السلاۃ وسلام کی ان کو یہ مقام ملا کہ وہ ایک نبی کی ماں اور نبی کی بیٹی یہاں تو خبیب محمد کا غلام ہے اور اس کو اللہ نے یہ اعجاز عطا فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم تو خبیب انگور کھا رہے اور آپ کو یہ کہہ دیا گیا ہے کہ کل آپ کو قتل کیا جائے گا تو آپ نے استورا منگوایا کہ مجھے استورا دو اس لیے کہ میں بدن کے بال صاف کروں کل کو میری لاش کے ساتھ کیا ہوگا آپ استورے کے ذریعے سے بال بنا رہے تھے فاطمہ وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میرا چھوٹا بچہ پھسلتا پھسلتا کھیلتا ہوا خبیب کے پاس پہنچ گیا خبیب نے اپنی ران پر بٹھایا وہ عورت کہہ رہی ہے کہ میں گھبرائی میں نے جب دیکھا کہ میرا بیٹا وہاں چلا گیا میں گھبرائی اور میں نے یہ کہا کہ مرتا کیا نہ کرتا یہ کل مرنے والا ہے کہیں میرے بچے کو مار کرنا چلا جائے حضرت خبیب نے میری گھبراہٹ کو دیکھا تو حضرت خبیب مسکرائے اور یہ فرمایا بہن گھبراؤ مت میرے نبی نے بچوں کو مارنے سے منع فرمایا ہے اور وہ خبیب کے ران پر کھیلتا رہا کس کا بچہ تھا اس دشمن کا بچہ تھا جو کل کو خبیب کو شہید کرنے والے تھے اس کا بچہ اسلام قطان یہ تعلیم نہیں دیتا ہے اسلام قطان یہ تعلیم نہیں دیتا ہے اگر اسلام والے نے یہ کیا ہے تو ہم سمجھتے ہیں وہ مسلمان نہیں ہے اس کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی سروکار نہیں اس کو قرآن سے کوئی وابستگی نہیں ہے اور اگر وہ کوئی اور ہے تو پھر اس صورت میں حکومت کو اس کی پوری تحقیق کر کے اس کو ایسی سزا دینی چاہیے تاکہ آئندہ اس طرح کا جرم کوئی نہ کرے ان ماؤں سے پوچھو جو ماں اس انتظار میں ہوگی کہ میرا لال صبح ٹفن باکس لے کر کے گیا ہے اور وہ میرا معصوم لگتے جگر ابھی تین بجے آئے گا اور میں اس کو اپنے ہاتھوں سے لک میں دوں گی ان ماؤں سے پوچھو اور بعض واقعات ایسے ملے ہیں کہ ایک ماں کے تین تین بچے چلے گئے کیا گزر رہی ہوگی اس کو کیا گزر رہی ہوگی ہمارے اخلاق اور اعمال کی وجہ سے ہمارا اسلام بدنام ہو گیا ہمارے نبی بدنام ہو گئے ہم اس سلسلے میں سخت مذمت کرتے ہیں کہ جنہوں نے یہ کیا ہے اس کو اسلام سے کوئی وابستگی نہیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں ہو سکتا اس کو قرآن سے کوئی وابستگی نہیں اس لیے ہمیں چاہیے کہ اسلامی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں زندہ کریں وہ معصوم بچے معصوم بچے جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ مارنا کیا ہوتا ہے جنہیں یہ بھی پتا نہیں کہ رائفل کیا ہوتی ہے ان کی کیا کیا امیدیں ہوگی کیسے پانی میں ملا دیا گیا اور جب معصوم کے چھوٹے چھوٹے سروں میں جب گولی لگ رہی ہوگی کیا حسر ہوتا ہوگا کیا حسر ہوتا ہوگا کیسا وحشیانہ عمل ہے یہ یہ وحشیانہ عمل ہے اللہ تعالیٰ ایسے وحشیانہ عمل سے ہم سب کی حفاظت فرمائے حق تعالی ہم تمام کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک شریعت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیں ہم اپنے نبی کو بدنام کرنے کا ذریعہ نہ بنے بلکہ ہم اپنے نبی کو اور اپنے نبی کے لائے ہوئے دین کو فروغ دینے والے بنے ہمارے اخلاق سے اسلام پھیلنا چاہیے ہمارے اعمال سے اسلام پھیلنا چاہیے ہمارے کرتوتوں سے اسلام بدنام نہیں ہونا چاہیے اللہ ہم تمام کو غلط حرکتوں سے حفاظت فرمائے جناب عثمان بھائی گنی ملیک صاحب کا انتقال ہو گیا ہے دعائے مغفرت اللہ تعالیٰ ان کی بال بال مغفرت فرمائے ان کی قبر کو نور سے منور فرمائے اب یہ جو مسئلہ ہے کہ ایک آدمی پیچھے نماز پڑھ رہا ہے اور آگے کوئی صف میں ہے اب اس کو نکلنا ہے تو اس موقع پر وہ ادھر ہی کا روک کر کے کھڑا رہتا ہے کہ یہ کب سلام پھیرے اور میں نکل جاؤں حقیقت یہ ہے کہ یہ عمل تو برا ہے اس لیے کہ جب ہم نے دیکھا کہ کوئی نماز پڑھ رہا ہے تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس کو دو منٹ تو لگے کہ دو پانچ منٹ تو ہم بیٹھ جائیں اور جب وہ سلام پھیرے تب نکلیں اس لیے کہ مسلی کے سامنے سے گزرنے کا بہت بہت بڑی وعید ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اگر اس کے گناہ کا تمہیں پتہ چل جائے تو تم چالیس سال وہیں کھڑے رہو گے لیکن گزرو گے نہیں تو بری وعید ہے اس لیے ایسا نہیں کرنا چاہیے لیکن اگر مسلی کے سامنے یوں ادھر کا منہ کر کے ہم کھڑے رہیں تو مسلی کی نماز ہو جائے گی اسے نماز پر کوئی فرق نہیں پڑے گا عمل برا ہے ہمیں بیٹھ جانا چاہیے کہ وہ نماز سے فارغ ہو جائے تو پھر ہم نکلیں گے درو شریف پلی الحمد لله رب العالمين ولا والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والظلم اللهم آثرنا واغفرنا وأصلح لنا شأننا كله اللہ گناہ کو معاف فرما اللہ قصوروں سے درگزر فرما اللہ سیاہ کاریوں کو معافی عطا فرما اللہ سے آکاریوں سے معافی عطا فرما اللہ العالمین ہماری جائز تمناؤں کو پوری فرما ہماری حاجتوں کو پورا فرما اللہ العالمین جن ماؤں کی اولادیں لٹ چکی ہیں انہیں صبر عطا فرما ان کے باپوں کو صبر عطا فرما ان کی فیملی کو صبر عطا فرما اللہ دشمنانہ حرکتیں کرنے سے ہم سب کی حفاظت فرما نبی کی صحیح محبت نصیب فرما نبی کی صحیح عقیدت اور اتباع نصیب فرما ان کے طریقوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما تیرے قرآن پر عمل کی توفیق عطا فرما اللہ ہمارا دین ہمارے برے اخلاق اور کرتوتوں کی وجہ سے دنیا میں بدنام ہو گیا اللہ جو مسلمان قائد اور رہبر بن کر آیا تھا وہ آج غلط راستوں پر چل پڑا ہے الہ العالمین ہمیں صحیح راستوں پر چلنے کی توفیق عطا فرما الہ العالمین پوری دنیا کے معاشرے کی اصلاح فرما دے اللہ تمام کے حالات کو خوشگوار بنا دے دنیا کے فتنوں کو ختم فرما دے دنیا کے فتنوں کو ختم فرما دے امن و امان کو قائم فرما دے امن و امان کو قائم فرما دے اللہ ہم تھک چکے ہیں ان حالات کو سن سن کر تھک چکے کیسے معصوموں کو مارے جا رہے ہیں اللہ کیسے جوانوں کو بتا کر جھٹکوں سے قتل کیا جا رہا ہے میرے رب ایسے تو جانور کو بھی نہیں مارا جاتا ہے اللہ کیا ہو گیا انسان کو جو جانور سے بدتر ہو گیا اللہ ایک جانور کو بھی رحم آتا ہے تو ایک شیر ہرن کے بچے کو دودھ پلا دیا کرتا ہے لیکن انسان انسان ہو کر اپنے ہی جیسوں کا دشمن بنا ہوا ہے اولا ہم تھک چکے تھک ہم نعمان قائم فرما فتنوں کو ختم فرما فتنوں کو ختم فرما پوری دنیا میں اللہ محبت کی فضا قائم فرما پوری دنیا میں محبت کی فضا قائم فرما اللہ فتنوں کے کانتوں کو ختم فرما دے فتنوں کی بار کو ختم فرما دے اللہ امن کے باغ کو آباد فرما دے آپس میں محبت پیدا فرما پیار پیدا فرما دشمنیوں کو ختم فرما اللہ بحثیت انسانیت ہمیں انسان بن کر زندہ رہنے کی اور زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرما اللہ اس مجمع کی جائز تمناؤں کو پوری فرما سب کے حاجات کو پورے فرما سب کے کاروبار میں برکت عطا فرما اللہ ہم تمام کی دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے اس مجلس کے مخلصین کی آمینوں کے ساتھ قبول فرما آمین یا رب العالمین صلی اللہ علیہ نبی الکریم برحمتی یار یہ ایک اعلان ہے بھائی آئندہ کل ان شاء اللہ پتنی کالونی کے باہر جو میدان ہے وہاں ہمارے حضرت مفتی احمد صاحب مالیہ کا بیان رکھا گیا ہے سارے اخبار وہاں پہنچنے کی کوشش کرے آئندہ کل ساڑھے آٹھ بجے بیان شروع ہو جائے گا